Welcome to Virtual University. This is Business Communication. We have had two lectures so far. In the first lecture, uh, we went through what is communication, how communication is important for a person, for any individual. In the second lecture, we discuss the flow of communication, how communication works within an institution, organization, and outside an organization. And what is formal communication? What is informal communication? What are the channels used for communication? So I hope that you must have understood some of the aspects of the flow of communication. Today we are going on to another topic, and that is theories of communication. یعنی کمیونیکیشن کی کے بارے میں مختلف لوگوں کی کیا رائے ہے اگرچہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ارسٹاٹل نے ہی کچھ کہا تھا لیکن اس کے بعد اس اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف لوگ کیا کہتے ہیں آج ہم تین تھیریز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایک الیکٹرانک تھیری دوسری سوشل انوائرمنٹ تھیری اور تیسری ریٹوریکل تھیری تو ان تین تھیریز کا ہم آج مطالعہ کریں گے آج کے اس لیکچر میں ان تھیری کا بیسیکلی مقصد یہ کہ ہمیں پتا چلے کہ اس کمیونیکیشن جس کو ہم نے دو لیکچرز میں پڑھا اور اس کے بعد ابھی ہمیں بہت سے لیکچرز میں اس کو بار بار اس کو دہرانا ہے ریپیٹ کرنا ہے ریوائز کرنا ہے اس کے کانسیپٹس کو اس کے آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ بیسیکلی ہے کیا اس کی ایک ورکیبل ڈیفینیشن بار بار میں دہراتا رہا ہوں کہ communication is transmitting information from one person to another person یعنی یہ اس کی ایک ورکیبل ڈیفینیشن ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کوئی ایک آدمی کوئی ایک انفارمیشن کوئی ایک آئیڈیا رکھتا ہے اور وہ اس کو دوسرے تک ہے لیکن یہ ایک بڑا سادہ سا سادہ سا اس کے بارے میں ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا عوامل جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں کیا پروسیس اس میں ورکیبل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تو ہم اپنی پہلی تھیری جو الیکٹرانک تھیری ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہے الیکٹرانک تھری جیسے کہ یہ اپنے نام ہی سے کچھ ہمیں پتا دیتی ہے کہ اس سے ہماری کیا مطلب ہے الیکٹرانک تھیوری جو ہے بیسیکلی میتھمیٹیکل تھیوری ہے یعنی میتھمیٹیکل تھیوری الیکٹرانک تھیوری تو تھوڑا سا مشینوں کا سین کا احساس تو آپ کو ہم آئی ہوپ کے ہو گیا ہوگا کہ ہم اس تھیری میں کچھ کی بات کریں گے اور کچھ میتھمیٹیکل کمیونیکیشن کی بات کریں گے یہ الیکٹرانک تھیری جو ہے بیسیکلی ڈسکس کرتی ہے انفارمیشن سورس سے کہ جب بھی کوئی میسج ہوتا ہے وہ انفارمیشن سورس ہوتا ہے اس انفارمیشن سورس کو ایک سینڈر ہوتا ہے ایک انکوڈر ہوتا ہے جو کچھ سمبلس کے ذریعے سے اس انفارمیشن کو آگے پہنچاتا ہے کسی ریسیور کے پاس کسی ڈیکوڈر کے پاس اور یوں میسج جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے یعنی this is a very influential theory and it is a mathematical the basic idea emphasize technical problem of transmitting of letters with and information source the mind of the sender writer message in to words and sentence یعنی بیسک اس کا اس کا سورس یہ ہے کہ میسج جو ہے وہ ایک انفارمیشن سورس سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ انفارمیشن سورس کیا ہے سینڈر کا مائنڈ یعنی سینڈر کے مائنڈ میں ایک خیال آیا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ چلیں اپنے کسی دوست کو خط لکھتے ہیں یا چلیں اپنے کسی دوست کو جا کے ملتے ہیں تو یہ انفارمیشن سورس جو ہے وہ آپ کا مائنڈ بنا اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ خط لکھتے ہیں تو آپ نے کچھ مارکس پیپر پہ لکھے یا آپ نے کچھ لفظ جو ہیں اپنے دوست کے پاس گیا اور اس کے ساتھ جا کے وہ لفظ جو ہے وہ بولے تو یہ بیسک آپ کا یہ الیکٹرانک تھیری جو ہے یہ کہتی ہے کہ میسج جو ہے اس طریقے سے پہنچائے جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی میسج تھا آپ نے یا تو پیپر کے ذریعے یا کسی کے سامنے فیس ٹو فیس میں جا کے اس میسج کو اس تک پہنچایا اب ایک اگلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اس میں کوئی نوائز پیدا ہو جاتی ہے نوائز کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ خط لکھیں تو اس میں نوائز کیا ہو سکتی ہے کیا خیال ہے یعنی لیٹر میں اگر کوئی نوائز کا ہم ذکر کریں یعنی نوائز مت آواز کا ذکر کریں تو کیا ہو سکتا ہے آپ لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے ایک لفظ لکھا اور پھر ایک دم آپ نے اس کو کاٹا اور اس کو کاٹ کے ایک اگلے لفظ لکھنا شروع کر دیا یا آپ کسی فاؤنٹین پین سے لکھ رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ لگ گیا تو وہ کوئی اس کے اوپر آ گیا تو اس کو ہم پیپر پہ نوائز کا نام دیں گے اسی طرح اگر آپ اپنے دوست سے بول رہے ہیں ایک دم کوئی قریب سے بہت باری چیز جو ہے وہ گزری ہے اور اس کے نتیجے میں آپ جو بول رہے تھے وہ دب کے رہ گیا وہ اس تک نہیں پہنچ سکا تو یہ اکوسٹکلی اکوسٹکلی یہ آپ کی بات جو ہے وہ ساؤنڈ ویوس کے ذریعے آپ کے ریسیور تک نہیں پہنچی تو یہ نوائز کو پیدا ہو جاتی ہے یہ تھیری جو ہے ایکوریسی پہ بہت زور دیتی ہے یعنی جب ایک انفارمیشن سورس ہے کوئی سینڈر ہے اور وہ اس نے کوئی اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے کوئی میڈیم جو ہے وہ چوز کیا ہے تو وہ جو ہے وہ ریسیور تک پہنچنا چاہیے اور نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی نوائز پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ میسج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو میں پھر ایک دفعہ ہوں the message with an information source the mind of the sender writer اور speaker to encode message in to the words and sentence let see next جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ میسج جو ہے یہ کسی پیپر پہ مارکس یا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے جسے ہم میڈیم یا چینل کہتے ہیں اور یہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی اس میں کوئی نوائز جو ہے وہ آ جاتی ہے اگر اس کو ہم فگر کی صورت میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ there is one communicator as sender and then we have a message and then we have audience as receiver تو یہ اس کا ایک گراف جو ہے وہ بن جاتا ہے الیکٹرانک تھیوری جو ہے اٹس ویری ہیلپ فل کیوں ہیلپ فل ہے اس لیے کہ بیسیکلی یہ ہمیں ایک سینڈر کے وجود کا اور ایک ریسیور کے وجود کا اور ان دونوں کے درمیان ایک انٹرفیئرنس کے وجود کا آئیڈیا ہمیں دیتی ہے اور یہ ایک چیز پہ اسٹریس کرتی ہے اور وہ ہے ایکوریسی یعنی ایک چیز ایکوریسی اس میں لازمی آنسر ہے کہ ایک میسج جب دیا جا رہا ہے تو وہ دوسری جگہ پہنچنا چاہیے اور اگر نہیں پہنچ پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نوائز آ گئی ہے کوئی پرابلم آ گئی ہے جیسے آپ ایک نے فون اٹھایا کسی کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف اب آپ کو یقین ہے کہ کوئی بندہ آپ کا دوست جس کو آپ نے فون کیا وہ اٹھا لے گا اگر نہیں اٹھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لائنس میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی اپریٹس میں کوئی پرابلم ہے تو یہ پرسیجن جو ہے وہ آپ کے ہاں موجود ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرا شخص سن بھی رہا ہوتا ہے ہم ایک بات لکھ کے کسی کو دیتے ہیں دوسرا شخص اس کو پڑھ بھی رہا ہے لیکن وہ بات جو ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ لازمی تو نہیں کہ دوسری دوسرا شخص اس کو سمجھ آئے تو یہ الیکٹرانک تھیری جو ہے اس میں صرف نوائز کا جو آنسر ہے یعنی اگر نوائز نہیں ہوئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں بات کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یہ مشینوں کی حد تک تو ٹھیک ہے لائنز ٹھیک ہیں میرا ٹیلی فون ٹھیک ہے آپ کا ٹیلی فون ٹھیک ہے میں نے فون ڈائل کیا آپ کو فون ملنا چاہیے اور جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے تو الیکٹرانک فیری جو ہے اس میں یہ تھوڑا سا مکینکل ایسپیکٹ آ جاتا ہے یعنی ایکوریسی کیا انسان اور مشین میں کوئی فرق ہے کیا فرق ہے ذرا سوچئے بتائیے مشین کے جذبات نہیں ہوتے انسان کے ہوتے ہیں ہاں انسان کے ہوتے ہیں تو اس پہ جو بیسک اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ it's usefulness is limited people are not machines an accurate electronic communication system can be designed but not a human one it ignores many other important dimension of the situation in which communicate یعنی اس میں ایک لفظ کا جو میں نے ابھی کہا کہ انسان اور مشین میں جو فرق ہے وہ یہ کہ مشین کے کوئی جذبات نہیں ہوتے مشین کا کوئی کانٹیکس نہیں ہوتا کوئی اس کا اس کی کوئی سچویشن نہیں ہوتی لیکن دو آدمی جب بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں ان کے کمیونیکیشن میں ایک سچویشن جو ہے وہ ہوتی ہے تو اگرچہ یہ ایک ہمیں ورکیبل اسٹارٹ دیتی ہے ڈیفینیشن دیتی ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہے ایک آدمی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دوسرے آدمی کو پہنچا رہا ہے اور اس نے ہمیں تین چیزیں دے دی ایک اسپیکر اسپیکر دے دیا انکوڈر دے دیا ایک میسج دے دیا ایک ڈیکوڈر دے دیا ایک ریسیور دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میسج جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی نوائز کے ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے لیکن آ, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب نوائز کوئی نہ ہو یعنی جس ایسی نوائز کو جس کو ہم محسوس کر سکیں یعنی میں بول رہا ہوں اور آپ تک میری آواز جو ہے اس کو آ, پہنچنے تک آ, میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس صورت میں کیا میرا میسج جو ہے وہ آپ تک لازمن پہنچنا چاہیے کیا خیال ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میسج ڈلیور کیا جاتا ہے لیکن ریسیو بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں پہنچتا اس کے بارے میں یہاں تک جو ہم نے اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ یہ سچویشن کے بغیر چل رہی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر مکینکل ہے مشینس کی بات کرتی ہے تو اسی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسی تھیری کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم سچویشن کی بات کریں اور وہ کون سی تھیری ہے جو میں نے ابھی جس کا ذکر کیا that is social environment theory social environment theory کیا ہے let see it basically this theory was coined by social and social scientist ہے یا بہیویئرل سائنٹسٹ ہیں ان لوگوں نے اس تھیری کو کوائن کیا وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ we must consider the situation the social contact in which we all work when we work in communicate together we all participate in social situation with in that situation each agrees to assume certain role such as compromise initiator اور encourager based on our part in the activity یعنی اس میں کیا چیز اضافہ کی جا رہی ہے اس میں اضافہ کی جا رہی ہے کہ ہر جو سچویشن ہر جو کمیونیکیشن ہے وہ کسی خاص سچویشن میں ہو رہا ہے اس سے کیا مطلب ہے یعنی اس سچویشن میں کوئی کمپرومائزر ہوتا ہے کوئی انیشیٹر ہوتا ہے کوئی انکریجر ہوتا ہے ہر آدمی جو ہے وہ ایک رول کے مطابق کام کر رہا what does this mean for example if I am teaching you this subject lecture of this virtual university so what is the situation of my lecture employee of this institution یعنی یہ میری سچویشن ہے میں ایک کمیونیکیشن ایک خاص رول میں کر رہا ہوں آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے مجھے سن رہے ہیں کس حیثیت سے سن رہے ہیں کس سچویشن میں سن رہے ہیں tell I you are the student of this institution آپ اس درسگاہ کے طالب علم تو یہ ایک خاص یہ جو استاد اور ایک شاگرد کا انٹریکشن ہو رہا ہے یہ خاص سچویشن کے تحت ہو رہا ہے زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اسی سچویشن کے تحت ہوتے ہیں ہم مختلف سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان سچویشن میں we are in certain roles for example ادھر میں I am in role of a teacher you are in role of a student at home you are in different roles for your father you are in a son's role for your mother you are in a son's role for your brother and sister you are in a brother's role you are in a sister's role when you go to a shopkeeper shopkeeper is stranger to you is it it کیا خیال ہے یعنی آپ کسی جب شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں پہلی دفعہ تو کیا آپ دونوں میں اجنبیت ہوتی ہے اگر اجنبیت ہوتی تو آپ جا کے کبھی نہ پوچھتے کسی خاص چیز کے بارے میں کہ فلاں چیز دے دی یہ آپ کے پہلے سے طے شدہ رول ہیں ایک شاپ کیپر کا اور ایک کسٹمر کا ان رولز میں جا کے آپ نے کام کیا آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ ذرا سوچیں آپ کسی نئی جگہ گئے ہیں اور آپ کو کوئی ایڈریس جو ہے وہ پوچھنا ہے تو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ کا وہاں کوئی رول نہیں ہوتا کوئی نیبرس کا رول نہیں ہوتا کسی کو نہیں جانتے کہ کوئی آپ کا نیبر ہے کسی کو نہیں جانتے کہ کوئی آپ کا فرینڈ ہے آپ ایک ڈفرنٹ آپ اپنے رول سے واقف نہیں ہوتے لیکن ادھر بھی ایک اسٹرینجر کا ایک دوسرے اسٹرینجر کے ساتھ رول جو ہے وہ موجود ہے اسی لیے آپ نے دیکھتا ہے کہ ہمیں کسی علاقے میں کوئی ایڈریس اگر دریافت کرنا تو ہم کسی بھی وہاں اس علاقے کے کسی بھی آدمی سے اس ایڈریس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں تو وہ act in these role so یہ تھیوری جو ہے اس بات پہ اسٹریس کرتی ہے کہ ہم ایک خاص سچویشن میں کام کرتے ہیں اور اس خاص سچویشن میں ہم کسی ایک رول میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس رول میں انٹریکٹ کرتے ہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو وہ آلریڈی کسی رول میں کام کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل آپ کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن میں آپ کسی ایک پوزیشن میں ہیں تو وہ پوزیشن آپ کا رول ہے کچھ لوگ آپ سے نیچے کام کر رہے ہیں کچھ آپ کے اسپیریئر ہیں کچھ جونیئرز ہیں تو وہ ڈفرینٹ رول جو ہیں سپیریئر کا رول اور جونیئر کا رول جو ہے وہ آپ اس کو کر رہے ہیں تو ان رولز میں ہم بیسیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس اس جو ہے تھیری کے مطابق ڈیفینیشن دیں تو ایک اسپیکر ہے ایک رائٹر ہے ایک سینڈر ہے یا ایک انکوڈر ہے اور دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف ایک لسنر ہے ایک ریڈر ہے ایک ڈیکوڈر ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک میسج ہے اور اس یہ میسج یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ایک سچویشن میں کام کر رہے ہیں یعنی ایک اسپیک ایک انکوڈر کا رول ہے ایک ڈیکوڈر کا رول ہے اور ان دونوں رولس کے درمیان ایک سچویشن ہے اور اس سچویشن میں وہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو we has a set that we each have a certain status prescribe officially such as our job title اب آپ اپنی آرگنائزیشن میں اگر مثال کے طور پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا آپ اس رول کو اپنے رول میں اس کو کہنے کی کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں obviously if you if you are not the superior authority uh, you are not uh, upper management you cannot make decision اس میں آپ کیا کریں آپ کو ڈسیزن جو ہے ٹرانسفر ہوں گے اور آپ ان ڈسیزنس کو کیری آؤٹ کریں گے تو یہ رولز ہی کا مسئلہ ہے یہ سچویشن ہی کا مسئلہ ہے جس کے تحت کمیونیکیشن کا یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے لیکن ہر ایک فیری کی طرح کہ ہمیں کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کے کلچر کے مطابق اس کے کنوینشن کے مطابق کیسے انٹریکٹ کرنا ہے کب انٹریکٹ کرنا ہے کس وقت انٹریکٹ کرنا ہے کیوں انٹریکٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رول سے واقف ہوں تو یہ تھیری جو ہے یہ اس ایسپیکٹ کے اوپر بہت زور دیتی ہے so if we look at the basic figure of the three so we can see that view one communicate one audience and this whole goes on certain environment یہ تمام جو ہے یہ کمیونکیشن کا پروسیس جو ہے وہ ایک خاص انوائرنمنٹ کے اندر چلتا رہتا ہے کیا خیال ہے اس تھیری میں بھی کوئی نقص نکل سکتا ہے یا یہ الیکٹرانک تھری سے زیادہ بہتر ہو بس ٹھیک ہے it is helpful back it advertent dimension of specific social situation یعنی یہ ہیلپ فل ہے کہ یہ سوشل سچویشن کو بیچ میں لاتی ہے لیکن جو سب سے اہم کمیونیکیشن میں ہے یاد ہوگا ہم نے پہلی دفعہ جو کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ communication is successful if it brings back the desired result اور ریسپونس یعنی اگر ہمارے کمیونیکیشن کے نتیجے میں ہماری مطلوبہ رزلٹ یا نتیجہ نہ نکلا تو پھر وہ کمیونیکیشن نہیں ہے یعنی مشینی کمیونیکیشن اور انسانی کمیونیکیشن کے اندر جو بیسک ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کا نتیجہ جو ہے وہ کسی نوائز کی صورت میں خراب ہو سکتا ہے ادروائز اس میں ایکوریسی ہے لیکن یہ جو انسانی کمیونیکیشن ہے اس میں اور بھی بے شمار چیزوں کا خیال رکھا جائے یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ میں نے ایک پیغام جو ہے وہ بھجوایا ہے اور وہ پیغام جو ہے وہ مل ہی جائے گا اور بس میرا کام ختم ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی آپ کو یہ جملہ دہرایا تھا کہ ہم اکثر اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ آئی آئی ڈونٹ مین واٹ سے یعنی میرا یہ مطلب نہیں تھا جو میں نے کہا تو کئی دفعہ ہوگا کہ آپ ایک لیٹر کمپوز کریں گے ڈرافٹ کریں گے اور اس کو بھجوا دیں گے لیکن آپ کو کوئی کوائری آ جائے گی آپ نے جو بات کی ہے اس کو وہ کلیئر وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو یہ کمیونیکیشن ہو گیا as a sender as a communicator as an audience receive ہو گیا ایک میسج بھی تھا ایک سچویشن بھی ٹھیک تھی لیکن اس کے باوجود جو کمیونیکیٹ کرنے کی بیسک آپ کی اسٹیمل اسٹیمولس تھا اس نے وہ رسپانس نہیں دی جو کہ رسپانس جو تھی وہ آپ کو مطلوبہ تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسپانس ہے وہ ایک اہم چیز ہے کمیونیکیشن کے اس پروسیس میں اور کیونکہ سوشل انوائرمنٹل تھیری جو ہے اس میں رسپانس کا ذکر نہیں ہے تو رسپانس کو ہمیں بھی ڈسکس کرنا اس لیے ہم اپنی تیسری تھیری کے اوپر آتے ہیں اور وہ ہے rhetorical theory rhetorical theory basically it is attributed to Aristotle Aristotle کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے کہ ایرسٹاٹل جو ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے کمیونیکیشن کے اس ایسپیکٹ کو ذکر کیا ہے لیکن آج کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو خاصی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ خاصی حد تک ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ third set of add more dimension to our understanding of the communication process communication is not linear but circular linear سے کیا مراد ہے ہم نے جو ابھی تک تھیریز کا کی اسٹڈی کی ہے الیکٹرانک اور سوشل انوائرمنٹ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ there is one communicator then comes message then comes the audience اور دی ریسیور اور دی لسنر رائٹ سو ایک سیدھی بات چل رہی ہے تو اس کو ہم لینئر کمیونیکیشن کہیں گے یعنی ایک جگہ سے سیدھی دوسری جگہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اس تھیری کے مطابق کمیونیکیشن جو ہے وہ لینئر نہیں ہے بلکہ کیا ہے سرکولر ہے یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک میسج جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ میسج ایک سچویشن کے تحت دیا جا رہا ہے وہ میسج آپ ریسیو کر رہے ہیں اب میسج ریسیو کر کے اگر آپ نے دوبارہ مجھے میسج نہیں دیا تو یہ تو لینئر ایسپیکٹ آف کمیونیکیشن ہو جائے گا اگر آپ مجھے میسج دے دیں گے دوبارہ تو یہ سرکولر میسج ہو کیا خیال ہے ہم لینئر کمیونیکیشن کرتے ہیں عام حالات میں یا بلکہ تمام ہی حالات میں یا سرکولر کمیونیکیشن کرتے ہیں ذرا سوچیں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کوئی بات کی خاص ایک خاص رول میں کی خاص سچویشن کے تحت کی آپ کے دوست نے اس بات کو سنا اب وہ رسپانس آئے گی وہ رسپانس کیا وہ رسپانس جو ہے وہ کوئی اگلی بات ہوگی وہ کوئی مسکراہٹ ہوگی وہ کوئی یعنی غصے کا اظہار ہوگا وہ اس بات کے مطابق ایک رسپانس جو ہے وہ پیدا ہوگی اور رسپانس کے نتیجے میں بھی ایک میسج جو ہے وہ دیا جائے گا ان کو جہاں سے کمیونیکیشن شروع ہوگی اور یوں کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک سرکل کے کی صورت اختیار کر لی جاتی ہے جس کو ہم سرکولر کمیونیکیشن کہتے ہیں تو ریٹوریکل تھیوری کے مطابق کمیونیکیشن جو ہے it's not linear it is circular یعنی یہ ایک چکر کی طرح گھومتی رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ سیدھی سیدھی چلے جاتی ہے تو اس میں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ سرکلر ہے ریسپانس ہے ریسپانس کو ہم آگے جا کے فیڈ بیک کے ساتھ تشبیح دیں گے تو یہ دوسری اس میں جو اہم تبدیلی ہم نے پچھلی دو کے کمپیرزن میں اس میں کی یہ کہ سرکلر ہے not just sending a message to be receive but producing a response not static but dynamic یعنی صرف ہمارا کام یہ نہیں ہے ایز اے سینڈر کہ ہم ایک میسج جو ہے وہ ریسیور کو بھیج دیں بلکہ we want to produce response and that response should be dynamic not static یعنی اس کا جواب جو ہے وہ بھی ایک میسج کی صورت میں ایک ریئیکشن کی صورت میں ہونا چاہیے جیسے پہلے دن کہا تھا کہ it's it's an interaction and reaction کہ وہ ریئیکشن کی صورت میں ہونا چاہیے ڈائنامک ہونا چاہیے اسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے یعنی کو خط آئے مثال کے طور پہ کو خط آئے اور خط آپ نے کسی کو خط لکھا اس شخص نے وہ خط جو ہے وہ پڑھ کے اس خط کو رکھ دیا اب یہ لینئر ہے یا سرکولر ہے کیا خیال ہے لینئر ہے یا سرکولر لینئر نہیں لینئر نہیں ہے یہ سرکولر ہے کیوں سرکولر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے خط کا جواب نہیں دیا وہ آپ کو کچھ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناراض ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ کمیونیکیشن جو ہے انسانی کمیونیکیشن یہ ہمیشہ سرکولر ہوتی ہے یہ لینئر نہیں ہوتی تو as we were saying not just sending a message to be receive but but dialectical model for business communicator ایک get third crucial variable producing the desired response from the audience so this model is circular not linear so اس ماڈل میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسپانس پیدا کیا جائے ریسپانس جب تک پیدا نہیں کی جائے گی اس وقت تک کمیونیکیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ سرکولر ہے لینئر نہیں ہے اس کا ماڈل جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو we can see we have a communicator communicator اب تک میرے خیال سے آپ کو معلوم ہو گیا ہونا ہے کہ کمیونیکیٹر جب ہم یوز کرتے ہیں تو کمیونیکیٹر سے مراد ایک رائٹر ہے ایک اسپیکر ہے رائٹ تو یہ کمیونیکیٹر ہے اور میسج جب ہم کہتے ہیں تو میسج کین بی اورل اور ریٹرن ہم بزنس کمیونیکیشن میں اورل ریٹرن یا نان وربل میسجز کی بات کریں گے تو it can be written and oral message and both message ہو اس کے ساتھ نان وربل میسج بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو communicator message and then audience audience جو ہے وہ جیسے ہمارا کمیونیکیٹر کوئی اسپیکر یا کوئی رائٹر ہو سکتا ہے اسی طرح ہمارا آڈینس جو ہے وہ لسنر اور کوئی ریڈر جو ہے وہ ہو سکتا ہے and this whole takes place with environment اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک چیز جو ہے وہ پچھلی تھیوری سے ڈفرنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک رسپانس بھی پیدا ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ most important difference between business communication and other forms of communication is that circular quality یعنی سب سے اہم ڈفرنس جو ہے بزنس کمیونیکیشن کا اور دوسری کمیونیکیشن کا وہ کیا ہے وہ سرکولر کوالٹی ہے کہ یہ ایک رسپانس جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور یہ رسپانس جو ہے وہ ایک بذات خود ایک میسج ہوتا ہے ایک بذات خود کمیونیکیٹر کی طرف سے ایک میسج ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ چلتا رہتا ہے so so, your business communication effect on the result you achieve کہ آپ کی بزنس کمیونیکیشن کے کامیاب ہونے کا انحصار جو ہے وہ اس پہ ہے جو کہ آپ اچیو کریں گے اور یہ بزنس کمیونیکیشن میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان میں جتنے بھی ہم ٹیکنیکس اسٹڈی کریں گے اور whatever we study the concept اور the technique basically these are learn to help us bring the result that we want bring the result that we want کہ یہ تمام ٹیکنیک جو ہیں وہ ہمیں اس ڈیزائرڈ ریزلٹ کو اچیو کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں تو ذرا ان چیزوں کا پھر ریکیپ کر لیں کہ اگرچہ بزنس کمیونیکیشن جو ہے اس کی ورکیبل ڈیفینیشن جو ہے وہ وہی ہے جو اتنے دنوں سے یعنی آج بھی اور اس سے پہلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ٹرانسمیٹنگ آف آئیڈیاز اور information from one person to another person لیکن یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے پر سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اس کی تھیریز کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے جو کہ آج ہم نے اس کو کیا ہے اور کر رہے ہیں جن میں ہم نے ایک سب سے پہلے تھیوری جو ہے وہ الیکٹرانک تھیوری کی ہے it's the knowledge is that it introduce speaker writer Uh, uh, receiver uh, social جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ that help understanding the situation communication کے ہاؤ امپورٹنٹ از سچویشن کہ امپورٹنٹ کے بعد uh, uh, اس سچویشن uh, کے بغیر کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی ہر کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک سچویشن میں ہوتی ہے ہر سچویشن میں کچھ رولز ہوتے ہیں جو کہ مختلف لوگ اس کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان رولز کو انڈرسٹینڈ کر کے ہی ہم کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی رسپانس نہیں ہوتی تو اس ریسپانس کو کہ جو ہماری ڈیزائر جو بات ہے اس کو انڈر سمجھنے کے لیے ہم ایک تیسری تھیری کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے ریٹوریکل تھیری کہ جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ریسپانس جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے یعنی اس میں ہم اب تک کہیں تو ہم نے ایک کتنے ایلیمنٹس کا ذکر کر لیا ایک ہو گیا ہمارا انکوڈر ایک ہو گیا ہمارا میسج ایک ہو گیا ہماری سچویشن اور ایک ہو گیا ہمارا ریسیور اور پانچ چیزیں اور ایک ہو گئی ہماری چار چیزیں اور ایک ایک بات ہو گئی ہماری یہ ریسپانس تو پانچ چیزیں جو ہیں یہ ہو گئیں تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ کمیونیکیشن کا کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں لیکن اس کو اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے یہ پروسیس جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے اس پروسیس میں کیا یہی ایلیمنٹ جو ہے ان کے بارے میں اتنا ہی جاننا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی جاننا ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کمیونیکیشن کے پروسیس کو تھوڑا سا آگے لے جانا پڑے گا اور ہمیں پروسیس آف کمیونیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا to understand the process of communication we also have to understand the process of miscommunication یعنی ہم ابھی کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے مس کمیونیکیشن کی بات بھی کر دی ہے لیکن میرے خیال سے اس کا ریفرنس جو ہے وہ آج کی گفتگو کی ابتدا میں موجود ہے وہ جو الیکٹرانک تھیوری کے میں ہم نے نوائز کی بات کی تھی یعنی وہ نوائز جو ہے اس کو ہم مس کمیونیکیشن میں ذکر کریں گے but let's not discuss miscommunication before we understand what is communication and to understand communication we need to understand the process of communication let's again define what is communication communicating اب ہم تھوڑا سا اس سچویشن میں ریئیکشن اور response from the receiver exchanging ideas اور انفارمیشن یعنی ایک تو یہ کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم آئیڈیاز کو انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں ٹو وے پروسیس ہے میرے خیال سے اب تک ہم نے اتنی گفتگو کی ہے کہ اس کے ٹو وے پروسیس ہونے کے بارے میں اب آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا لیکن کیونکہ ہم اسٹیج پہ اب پہنچ چکے ہیں کہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ اس ٹو وے پروسیس میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ان کمپوننٹس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یعنی ہم نے ابھی تک کچھ اسپیکر کے بارے میں یا انکوڈر کے بارے میں گفتگو کی ہے کچھ ریسیور کے بارے میں یا ڈیکوڈر کے بارے میں گفتگو کی ہے لیکن میسج چینل کی ہم نے ابھی تک بات نہیں کی اسی طرح ہم نے انوائرمنٹ کی بات تو کی ہے سچویشن کی بات تو کی ہے لیکن ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ ایک کمیونیکیشن کے نئے ماڈل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس نئے ماڈل کے مطابق کمیونیکیشن سکس کمپوننٹس یعنی کمیونیکیشن کے چھ کمپوننٹس ہیں what are they let's count them the first one is context اور situation the second one is sender اور encoder the third one is message the fourth one is medium or channel. The fifth one is receiver or decoder and the sixth one is feedback. تو وہ ہم تین سے چلتے چلتے چھ پہ آ گئے یعنی کمیونیکیٹر سینڈر ریسیور اور میسج سے کہ آپ سکس تک آ گئے یعنی چھ ایلیمنٹ اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کانٹیکسٹ یا سچویشن یا انوائرمنٹ اب اس کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کانٹیکس جو ہے یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے let see every message whether اور ریٹرن ود کانٹیکس یعنی ہر میسج جو ہے چاہے وہ اورل ہو ہو یا ریٹرن ایک خاص کانٹیکس کانٹیکس کو وہی رول کے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا context is a broad field that country culture organization and external and internal stimuli یعنی اس میں جو اٹس اے براڈ فیلڈ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے جس طرح ابھی میں نے سوشل انوائرمنٹل تھیری میں کہی کہ ہر چیز جو ہے خاص کانٹیکس میں ہوتی ہے تو یہاں ہم صرف اس کانٹیکس کا ذکر کریں گے کہ ہر چیز جو ہے ہر ایکٹ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ خاص کانٹیکس جو ہے اس میں ہوتا ہے اور وہ کانٹیکس کیا ہے کنٹری ہے یعنی یہ اس وقت ورچوئل یونیورسٹی جو ہے یہ اس میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس یونیورسٹی کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا یہ پاکستان کے اندر ہے تو یہ پاکستان کے اندر کانٹیکس میں یہ ورک کر رہی ہے تو ہر آرگنائزیشن میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر رول کے مطابق جو بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ تمام کام جو ہے وہ ایک کانٹیکس کے تحت ہو رہے ہیں تو کنٹری آرگنائزیشن یہ بھی کانٹیکس کے حصے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے external and internal stimuli external اور انٹرنل اسٹیمولا کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل اسٹیمولا آپ کسی آرگنائزیشن میں کوئی کسی پوزیشن میں اس میں آپ کو ایک لیٹر آیا ہے کسی کو انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے مانگی جا رہی ہے آپ کو کوئی سپلائز کو آرڈر جو ہے وہ آیا ہے تو یہ تمام جو یا اس طرح کے تمام جو کمیونیکیشن آپ کے پاس آتے ہیں یہ ایکسٹرنل اسٹیمولا یعنی آپ کو خارج سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی کام کریں لیکن انٹرنل انٹرنل ہے کہ آپ کسی آپ کو کوئی کمپلین ہے تو آپ کسی کو وہ کمپلین پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی کمپلین آپ کو نیڈیڈ سپلائز جو ہیں ان کے آرڈرز جو ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں اسی طرح آپ جو ہے کسی کو بس ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی خاص آپ کی پروڈکٹ یا وہ آپ کی سروسز جو ہیں ان کو بائر کریں یا ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں یا آپ کسی جگہ کوئی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک جاب لیٹر جو ہے انسالیسیٹڈ یعنی کوئی بغیر اخبار میں کوئی اشتہار ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی اس کے بغیر آپ جسٹ ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا سی وی یا اپنے اپنا ایک لیٹر جاب لیٹر جو ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں یہ انٹرنل کے نتیجے میں واقع ہوتے ہیں تو یہ انٹرنل اسٹیمولائے یا ایکسٹرنل اسٹیمولائے جو ہیں یہ سارے مل ملا کے وہ کانٹیکٹس کو پیدا کرتے ہیں اس میں اگلی چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی کمیونیکیشن جو ہے جب وہ کسی کانٹیکٹس کے تحت پیدا ہوتا ہے تو اس میں جیسے آرگنائزیشن یا انٹرنل یا ایکسٹرنل جن کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی بات دریافت کرنا چاہتے ہیں یا کسی نے ہم سے کوئی بات دریافت کی ہے اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے your attitudes opinions emotions past experience likes dislikes education job status and confidence یعنی اس میں آپ کے attitude they are included into at context کے اندر آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انکلوڈ کرتا ہے آپ کا پاسٹ ایکسپیرئنس جو ہے یہ انکلوڈ کرتا ہے آپ کی ایجوکیشن جو ہے یہ انکلوڈ کرتا ہے آپ کا کانفیڈینس جو ہے یہ انکلوڈ کرتا ہے یعنی دیکھیں کہ کانٹیکس جو ہے یہ کتنی براڈ فیلڈ ہے جو کہ بگننگ میں ہم نے کہا تھا کہ کانٹیکس جو ہے یہ ایک بہت براڈ فیلڈ ہے کہ اس میں جو کمیونکیٹر ہے اس کی پورے کی پوری شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے it's a complete communicator communicator یعنی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس اس کے میسج میں وہ کانٹیکس کے ذریعے جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کا جنا رویہ کیا ہے وہ آپ کے میسج چاہے وہ ریٹرن ہو یا اورل ہو اس میں وہ ظاہر ہو جائے گا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے وہ اس میں ظاہر ہو جائے گی آپ کے ایموشنل جو ہے وہ کہاں تک ہے وہ ظاہر ہو جائے گا آپ کا اپنے بارے میں کانفیڈینس جو ہے اس کا لیول کیا ہے وہ اس کے بارے میں ظاہر ہو جائے گا تو کانٹیکس جو ہے یہ ایک بہت براڈ فیلڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے آپ کی لائکس اور ڈس لائک جو ہے یہ کیا ہے یعنی آپ نے کمیونیکیشن کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کمیونیکیٹ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنی مرضی کے میسجز لکھنے ہیں بلکہ آپ کو بعض اوقات ایسے میسجز بھی لکھتے ہیں لکھنے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس صورت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تو کمیونیکیٹر جو ہے جب وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کمیونیکیشن کے کانٹیکس میں اس کا پورا پورے کا پورا جو ایک اس کی ذات کا پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کمیونیکیشن کے ایکٹ کے ذریعے تو کانٹیکس جو ہے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کانٹیکس جو ہے it's a very it's a very comprehensive term it includes everything into at reckons again it includes your کل یور کلچر یور کنٹری یعنی آپ جو بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کلچر مثال کے طور پہ جب ہم کلچر uh, کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ رپورٹس جو ہیں let's take example of reports کہ ہر ملک کے رپورٹ لکھنے کا اسٹائل uh, جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے کچھ لوگ بہت کمپریہنسو رپورٹس لکھتے ہیں کچھ لوگ بڑی بڑی پرسائز رپورٹ جو ہیں وہ لکھتے ہیں اسی طرح کورسپونڈنس کے حوالے سے رائٹنگ کے حوالے سے ٹریڈیشن جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے کچھ لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ بات کو پورا بیان کرنا ہے کچھ لوگوں کے یہ ہے کہ ڈسیزن کو چھوڑ دینا ہے تو کلچر جو ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن کے اوپر افیکٹ کرتا ہے آپ کا کنٹری جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اوپر افیکٹ کرتا ہے آپ بھی ایک آپ سارے لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو کبھی جائیں اور کسی ایک ملک کو آپ اس کے کلچر کو ایکسپلور کریں ہمارے ٹاپک جب آئے گا تو ہم بھی اس کو ڈسکس کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا کلچر اور اس ملک کا کلچر کئی اعتبارات سے مختلف ہے نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن نہ صرف یہ کہ way of communication uh, country culture includes your organization پھر آرگنائزیشنس کا بھی اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے یعنی پاکستان میں رہنے والی آرگنائزیشن جو ہیں وہ مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں اور اس آرگنائزیشن کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا اپنا کلچر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرنل اور انٹرنل یعنی کس طرح جو ہمارے اسٹیمولس جو خارج سے آیا ہوتا ہے یا کوئی ہمارے اندر سے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی میسج جو ہے وہ دینا ہے یا کسی خارج سے ہمیں کوئی میسج ریسیو ہوتا ہے اور اس میسج کا ہمیں جواب دینا ہے اور کس طرح ان تمام میسجز کے اوپر ہمارا رویہ ہماری پسند ہماری ناپسند ہمارا پاسٹ ایکسپیرئنس مثال کے طور پہ آپ نے اسٹیبلش کی ہوئی تھی لائن آف کریڈٹ کسی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اور وہ جو لائن آف کریڈٹ تھی that that was didn't very fruitful تو اب جب بھی نیکسٹ کریڈٹ جو ہے وہ آپ سے مانگا جائے گا تو اس کے اوپر آپ کا پریویس ایکسپیرئنس جو ہے وہ ضرور کام کرے گا آپ جو بھی کمیونیکیشن کرنے لگیں گے اس کمیونیکیشن کے اوپر اس بات کا بہت اثر جو ہے وہ ہوگا تو آپ کا پریویس ایکسپیرئنس آپ کے رویے کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا چل رہا ہوگا اس طرح ایجوکیشن ایجوکیشن میں جیسے کہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کی جو پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں تک ہے آپ جس رول میں ایکٹ کر رہے ہیں اس رول کے مطابق آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کتنا سوٹ کرتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے آپ کسی ایسی پوزیشن کے اوپر کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور اس کی جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے وہ آپ ان سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں اسی طرح بعض اوقات آپ نے آپ نے اگر کوئی کورس کیا ہوا کمیونیکیشن کے اوپر تو اس کمیونیکیٹر کی بنسبت کہ جس نے کوئی کورس جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اوپر نہیں کیا ہوا آپ کو ایک خاص ایج جو ہے وہ حاصل ہوگی آپ کو کمیونیکیشن کرنے میں آسانی ہوگی میں نے بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی لیٹر لکھنا ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن تو اس میں لیٹر میسج کیا ہے وہ تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس میں اگر تو آپ کمیونیکیشن کے جو ٹیکنیکس ہیں کانسیپٹس ہیں ان سے اگر واقف ہیں تب تو یہ بہت آسان ہے لیکن اگر آپ ان سے واقف نہیں ہیں تو پھر بیٹھے سوچ رہے ہوں گے ہاں جی کیا کریں کیسے بات کو کریں تو اس طرح کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ درپیش آ جاتے ہیں تو کانٹیکس جو ہے انہی تمام باتوں کو لے کے چلتا ہے کہ ہم کیسے کمیونیکیٹ جو ہے وہ کر پائیں گے کہ کیسے کمیونیکیشن میں ان تمام چیزوں کے ملنے کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت ایسی پرسنالٹی ایک ایسا کمیونیکیٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کریٹ ہوتا ہے کہ جو جب کمیونیکیشن کرتا ہے تو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے تو آج ہم نے جن چیزوں کا کو اسٹڈی کیا ان میں بیسک کچھ تھیوریز آف کمیونیکیشن تھی ان کو اسٹڈی کیا کہ کیسے ہم نے تین ہیں کیسے بگیننگ میں ایک تھیری تھیری آئی کیسے پھر درمیان میں دوسری سوشل انوائرمنٹل اور پھر کس طرح ایک تیسری تھیری ریٹورک تھیری تھی اور ان تھیریز نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ we can easily now understand the concept of communication different component of communication how do they work how do they interact with each other and how they do bring about the desired result of the communicator تو یہ یہ چیزیں ہیں ان کو ہم ذرا اپنے ذات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ آپ بغیر بغیر سوچے بغیر کمیونیکیشن کے کسی ٹاپک کو لیے ہوئے کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں کسی میسج کو کنوے کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ ان کانسیپٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد میسج کو کنوے کر سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا اندازہ کرنے کے لیے کسی بات کے بارے میں سوچئے کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ نے کوئی اپنی کوئی رپورٹ بنانی ہے لیٹ سے کہ کوئی بجٹ پہ رپورٹ بنانی ہے اور رپورٹ بنا کے وہ کسی آڈینس کے سامنے پرزینٹ کرنی ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا سوچیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو ذرا الفاظ میں لائیے مزید گفتگو کریں گے آج تک کے لیے یہی گفتگو ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ